اندر ہمارے نو رکو ہو چکے ہیں ٹھیک ہے آج دسواں رکو کرنا ہے آپ اس کا پہلے خلاصہ سمجھ لیجئے گا کہ خلاصہ کیا ہے بات کیا چل رہی ہے بنی اسرائیل کا قصہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام نے جا کر فرعون کو دعوت دی لیکن فرعون نہ مانا سرکشی پر ڈٹا رہا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل کے اپنی قوم کو لے کر بنی سائل کو لے کر نکلے اور پیچھے فرون نے بھی ان کا پیچھا کیا فرون نے جب پیچھا کیا تو وہ غرق ہوا کلزم کے اندر وہ غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر آگے نکل گئے اس طریقے سے یہ بنی اسرائیل کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا کہ جس کیا کرتا تھا جو فرون جو تھا وہ ان کو لڑکوں کو قتل بھی کر دیا کرتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو بچا لیا یہ ایک پوری وہ تھی اس میں بھی یہ بتایا جائے گا ٹھیک ہے کہ آگے جس وقت وہ نکلے ہیں تو بنی اسرائیل کو جو آگے بسایا گیا وہ بھی کیا تھی ایسی جگہ تھی جو بسنے کے لائق جگہ تھی تو بنی اسرائیل کو ٹھہرایا گیا ایسی جگہ کے اوپر جو بسنے کے لائق تھی کہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزہ رزق, رزق بھی بھیجا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اب یہ پوری کی پوری یہ پوری کی پوری پوری انعامات بہت تھے بنی اسرائیل کے اوپر بہت زیادہ انعامات ہوئے لیکن پھر بھی بنی اسرائیل ایک ایسی قوم رہی ہے کہ ہمیشہ آپ اگر پہلا پارا بھی جن لوگوں نے پڑا ترجمہ شروع میں بھی آپ دیکھیں تو وہ یہ چیز آتی ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے شروع سے جو پارے آتی ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات دیے تھے یہ پھر بھی ایسی قوم ہے کہ اس کو جو کچھ رہے نا پھر بھی نہ شکرے ہیں پھر بھی نہ شکرے رہے یہ ساری چیزیں سمپور چلیں گی ٹھیک ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں ذرا بھی شک ہے تو تم لوگ جو اس سے پہلے لوگ ان سے بھی لو لوگ اس سے پہلے کہ آسمانی کتابیں نازل نہیں ہوئی آسمانی تو جب وہ نازل ہوتی رہی ہیں ایسے قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور یہ بھی ان کو کہا جائے گا کہ بھئی تم ان لوگوں میں سے نہ بنو جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں آیات کا انکار کرنے سے ہوگا کیا جو بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا تو وہ خسارے والوں میں سے ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ اللہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے ہو چکی تھی کہ یہ لوگ ایمان والے ایمان نہیں لائیں گے ٹھیک ہے تو کب تک نہیں لائیں گے جب تک کہ عذاب کو دیکھ نہ لیں آگے قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا شروع ہوگا حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ کہ حضرت یونس علیہ السلام موسل موسل نینوا ٹھیک ہے موسل جگہ وہاں پر رہا کرتے تھے نینوا جو کہا جاتا ہے یہ انشاءاللہ جس وقت میں جغرافیہ کی بحثوں پر آؤں گا پھر میں ادھر انشاءاللہ یہ بات کروں گا کیونکہ ادھر ابھی یونس علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے نہیں ہے آگے انشاءاللہ چل کے جس وقت وہ آئیں گے پھر اس وقت میں کچھ قصوں کو اکٹھا علادہ علادہ بیان کر دوں گا کہ جو جو انبیاء کے قصے آ رہے ہیں ان شاء اللہ اس کے اندر لیکن ابھی میں کتاب کو تھوڑا سا یعنی پرانے پاک کی جو تفسیر ہے اس کو تھوڑا سا ہم تیز چلا رہے ہیں موسل جگہ تھی وہاں پر تھے اور اپنی قوم کو سمجھاتے رہے قوم مشرق تھی بتوں کی پوجا کرنے والی تھی حضرت یونس علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ ماننے کو تیار نہ ہوئی جب ماننے کو تیار نہ ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو اگر تم مانو گے نہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آ سکتا ہے بادل آئے کالے کالے بادل ہوئے سارا کچھ ہونے کے بعد جب دیکھا تو حضرت یونس علیہ السلام رات کے وقت ہی نکل گئے رات کے وقت ہی وہاں سے نکلے کہ بھی اب تو قوم پر کل کو عذاب آنے والا ہے تو اس سے پہلے جو عذاب والی جگہ ہو وہاں سے بندے کو نکل جانا چاہیے حضرت علیہ السلام یہی سمجھے کہ اب تو عذاب آ چکا ہے اور جب عذاب دیکھ لیا جاتا ہے تو اس کے بعد کسی کی بخشش نہیں ہو سکتی جب عذاب دیکھ لیا تو اس قوم نے بھی جب عذاب کو دیکھ لے گی تو اس لیے تو وہ جب نکل گئے تو ابھی عذاب کی صرف نشانیاں ظاہر ہوئی تھی حقیقی عذاب نہیں آیا تھا عذاب کی صرف نشانیاں ظاہر ہوئی تھی دو ہیں لیکن ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ ابھی عذاب کی نشانیاں ظاہر ہوئی تھی پور حقیقی عذاب نہیں آیا تھا تو اس وجہ سے حضرت یونس السلام نکل گئے تو جب نکل گئے وہاں سے تو یہ بعد میں کیا ہوا قوم نے جب صبح کے وقت حالات دیکھے اور حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے کی کوشش کی کیونکہ کہاں ہیں تو پتا چلا کہ حضرت یونس علیہ السلام تو راتوں رات نکل گئے ہیں اب وہ سمجھ گئے کہ اب تو اللہ کا عذاب آیا ہی آیا تو سارے بھی اپنی عورتوں کو بچوں کو جانوروں کو لے کر نکل گئے صحرا کی طرف اور جا کے اللہ تعالیٰ سے خوب آہذاری کی خوب گڑ کے توبہ کی کہ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں آپ ہم ہماری بخش کر دیجیے ہم جو آپ پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جب توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی جب توبہ قبول کر لی حضرت علیہ السلام نکل چکے تھے حضرت اللہ السلام واپس نہیں آئے بستی کی طرف وہ چلے گئے کشتی میں بیٹھے جب کشتی میں بیٹھے تو کشتی جو ہے بھور میں پھنس گئی یعنی جو سمندر میں طوفان وغیرہ آیا کرتا ہے جب طوفان آیا تو جو ملاح تھے جو اس کا اس نے کہا کہ بھائی لگتا ہے کہ کوئی بھاگا ہوا غلام ہماری اس بھاگا ہوا غلام آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے کشتی جو ہے بھور میں پھنس گئی ہے تو کورا نکالا گیا پرچیاں نکالی گئی حضرت السلام کا نام نکلا اس طریقے سے کرتے کرتے حضرت السلام نے یعنی ایک لمبا قصہ ہے جو آگے آنا ہے ان لیکن حضرت السلام نے وہاں سے چھلانگ لگا دی چھلانگ لگا دی اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو کہا ٹھیک ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ بہت بڑی مچھلی جس طرح آج کل کہا جاتا ہے کہ ویل مچھلی ویل مچھلی واللہ عالم وہ کون سی مچھلی تھی وہ تو ہم نہیں اس کو کر سکتے لیکن یہ ہے کہ جس طرح کی ویل مچھلیاں بہت بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں تو وہ اس اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں رکھا اندھیروں کے اندر چالیس دن تک وہ وہاں پر رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے وہ جو آیت کریمہ کا آتا ہے لا الہ الا سبحانہ کا یہ پڑھتے رہے چالیس دنوں کے بعد مچھلی نے آ کے ان کو ساحل کے اوپر کر دیا رکھ دیا پھر اس طریقے سے دوبارہ وہ ہوئے پھر دوبارہ جانا ہوا اپنی قوم کے اندر گئے قوم نے دوبارہ بڑے استقبال کیا تو یہ سارا کا سارا ایک قصہ ہے جو اس میں تھوڑا بہت صرف یہاں پہ ایک کا ٹچ دیا جائے گا اور وہ یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب کوئی بھی قوم عذاب کو دیکھ لیتی ہے تو پھر اس کو اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوا کرتی نفع نہیں پہنچایا کرتی توبہ جیسے کہ فرون کا پیچھے ذکر ہوا فرون نے جس وقت عذاب کو دیکھ لیا جب دیکھ لیا موت سامنے گئی اب کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لے آیا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے میں بھی اس پر ایمان لے آیا تو اب اس کا نفع نہیں تھا کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا عذاب تو ایک تفسیر تو یہی ہے کہ ابھی عذاب کے آثار ظاہر ہوئے تھے حقیقی عذاب نہیں آیا تھا ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ تو یہی ہے کہ جس وقت عذاب آ جایا کرتا ہے اس کے بعد کسی کی توبہ قابل قبول نہیں ہوا کرتی لیکن جو قوم یونس تھی اس کے لیے خاص اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک رعایت تھی کہ عذاب آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو رعایت دے دی ان کو رعایت دے دی تو یہ ایک تفسیر اس کے لیے یہ ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ جس کو چاہیں کیونکہ ہم تو کچھ نہیں بول سکتے ان کے بارے میں یہ بھی ایک کے ساتھ یہ کیوں دوسروں کے ساتھ ایسا کہ وہ مالک ہیں وہ جیسا چاہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک یہ چیز وہ تھی ٹھیک ہے پورا کا پورا یہ بتایا جائے گا پھر یہاں چاہیں تو تمام کی تمام دنیا بھی ایمان لا سکتی ہے اللہ چاہیں تو اللہ کو تو روکنے والا کوئی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا کہ جو اپنے اختیار سے ایمان قبول کرے جو اپنے اختیار سے کفر اختیار کرے لیکن اختیار دیا گیا ورنہ اللہ اگر چاہتے تو سب کے سب زبردستی کر لیتے جیسے کہ ساری کی ساری کائنات اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے اور ذرا بھی ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہوتی تو اگر اللہ چاہتے تو یہ بھی ہو سکتا تھا لیکن وہ امتحان نہ رہتا وہ امتحان نہ رہتا اس لیے اس امتحان کو رکھنے کے لیے ٹھیک ہے اور جو بھی ایمان آیا کرتا ہے ایمان والوں کو ایک بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم لوگوں کو اگر ایمان کی توفیق ہو گئی ہے اس کے اوپر اکڑنا کرنا کے اوپر اکڑنا کرنا کہ جی ہم تو ایمان لے آئے یا اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا نہ سمجھنے لگ پڑنا یہ یاد رکھنا کہ ایمان کی توفیق بھی ہوئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر خاص عنایت ہوئی ہے اللہ کی اجازت سے ایسا ہوا تو اس پہ شکر کرنا نہ کہ اکڑ اختیار کرنا تو یہ بھی ایک وہ کیا جائے گا ٹھیک ہے پھر وہی ایک غور کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ دیکھو آسمانوں کو زمین کو آس پاس دیکھو تو صحیح تم ان چیزوں میں غور کرو گے تو تمہاری خود بخود ایک ذات کی طرف تمہارا جو جائے گی نظر جائے گی کہ کون ہے اس نظام کو چلانے والی تو یہ ساری کی ساری کائنات کی نشانیاں جو ہیں یہ بتاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف لے کے جاتی ہیں انسان کو تو یہ جو ہے یہ پورا کا پورا ہوگا اور یہ اس میں تو اب آ جائیں ترجمے کی طرف ہم آ جاتے ہیں ٹھیک ہے آیت نمبر آتی جی نائنٹی تھری نمبر آیت ہے اسٹارٹ بسم اللہ بوانا بوانا کا مطلب پہلے بھی پیچھے ہو تبوا کا میں نے لفظ پیچھے ذکر کیا تھا نا یعنی قرآن پاک کے اندر جو آیا تھا ٹھیک ہے تو بوانا مطلب یہاں پر بھی کیا کہ ہم نے بسایا بوانا ٹھیک ہے نا یہ بھی کیا ہے یہ جمع متکل کا سیگا ہے جمع متکل کا سیگا نہ آخر میں آ رہی ہے زمیر تو اس سے آپ پہچانیے شرف والے ساتھی جو شرط نہیں بھی پڑھتے نا وہ پریشان نہ ہو کہ یہ کیا باتیں آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سیگا فلاں آ گیا اس سے کوئی بات نہیں تو تھوڑی بہت سر وغیرہ بھی سیکھے لیکن وہ پریشان نہ ہو کیونکہ ببوانہ کون سا آ جائے گا جمع متکل کا سیگا آ جائے گا اور وہی والی بات کہ جمع متکل کیوں استعمال کیا اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہہ رہے ہیں تو تازیمن مبوا صدقن یہ بھی کیا ہوگا یہ واؤں سے جو ہے ضرف کا سیگا آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ضرف کا سیگا ہے یکزی کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا یکزی بین ان کے درمیان ٹھیک ہے یک یکون کا مطلب اختلاف کرنے سے دیکھیے ذرا اس کو ولاقت بغوانا بنی اسرائیل اور ہم نے بنو اسرائیل کو ایسی جگہ بچایا وہ کیا تھی مبوا صدقن مبوا صدقن جو صحیح معنی میں بسنے کے لائق جگہ تھی مبوا صدقن جو صحیح معنی میں یعنی اچھی جگہ ہم نے ان کو بسایا جو صحیح معنی میں بسنے کے لائق جگہ تھی وہ رزق نہ ہوں منت طیبات اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق بخشا و رزق نہ ہوں منت طیبات اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق بخشا فمخ تالافو پھر انہوں نے دین حق کے بارے میں اختلاف نہ کیا حتم العلم یہاں تک کہ ٹھیک ہے نا اختلاف نہیں کیا تھا جہاں جب تک کہ ان کے پاس علم نہیں آ گیا جب تک کہ ان کے پاس علم نہیں آ گیا انہوں نے اس وقت تک اس میں اختلاف نہیں کیا اصل میں اس کو آپ سمجھ لیجئے گا کہ بنی اسرائیل کا عقیدہ کیا تھا اس بارے میں بنی اسرائیل یہ کہا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل شروع میں تو جو حق عقیدہ تھا اس کے مطابق رہے تھے جو حق عقیدہ تھا یعنی جو دین حق جس کو کہتے ہیں اس کے مطابق ہی رہے ٹھیک ہے پھر کیا ہوا انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری بھی دے دی گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ٹھیک ہے اور یہ بھی مانتے تھے ٹھیک ہے کہ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہوا ٹھیک ہے اب جب ساری کی ساری یہ نشانیاں بھی بتائی گئی تھی مانتے بھی تھے لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ بھی گئے جب آ گئے نشانیاں بھی موجود تھیں کیا کرنے لگے اس کو انکار کرنے لگے ان نشانیوں کا ٹھیک ہے اب آسمانی کتابوں میں مذکور نشانیوں کے ذریعے جب ان کو علم بھی آ گیا ٹھیک ہے اور پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا اختلاف کرنا شروع کر دیا پتا بھی ہے علم بھی ہے علم ہونے کے باوجود انکار کر رہے ہیں اس لیے قرآن نے کیا کہا ہے کہ ایسے جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ یہودی ایسے جانتے تھے اور پکا ان کو یقین تھا یہی آخری نبی و آخری زمان ہے اور مشرقین سے جس وقت کچھ گڑبڑ ہوا مشرقین کے ساتھ بھی یا دوسرے کفار کے ساتھ وہ ہوتی تھی تو کہا کرتے تھے کہ بھئی ابھی نبی و آخر زمان آئیں گے نا پھر تم دیکھو ہم تمہارے ساتھ حشر کیا کریں گے لیکن جس وقت اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اس وقت انکار کرنا شروع کرتے مغرب میں ترجمہ دوبارہ دیکھیے کہتے فمخ مخت انہوں نے اختلاف نہ کیا حتیہ جا یہاں تک کہ جب تک کہ ان کے پاس علم حتیہ جا یہاں تک ان کے پاس علم آ گیا یعنی علم آ گیا تھا پھر اس کے بعد کیا ہو گیا اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا ان انبا کا یک یوم القیامہ یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار یکوی بئی کہ ان کے درمیان یکوی بئی ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا یوم قیامت کے دن فی ما کانو فی ہے قیامت جس بات میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے فی فی ما کانو یکخلیفون جس بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا شروع کر دیا تو یہ پورا پورا اب آگے خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے بظاہر لیکن قوم یعنی پوری امت کو خطاب کیا جا رہا ہے پوری امت کو خطاب کیا جا رہا ہے بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن فعین کن شکم عین کن تفیع انزلنا کا پھر اے پیغمبر اگر بفرز محال اگر بفرز محال تمہیں اس کلام میں ذرا بھی شک ہے فعین کن تفیع شکم اگر بفرض محال تمہیں اس میں ذرا بھی شک ہے مما اس میں انزلنا الیکا کہ جو ہم نے نازل کی ہے تمہاری تمہارے پاس تمہارے اوپر فص علی نا تو آپ تم سوال کرو ان لوگوں سے یکراون الکتاب من قبل کا جو تلاوت کرتے ہیں یا قرات کرتے ہیں کتاب کی من قبل کا تم سے پہلے یعنی جو تم سے پہلے آسمانی کتابیں پڑھ کتاب پڑھتے ہیں نا ان سے سوال کر لو ان سے سوال کر لو لکت جا عقل حق میں ربی کا یقین رکھو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہی آیا ہے لكت جا عقل حق میں ربی کا تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہی آیا ہے فلا تکونن من الممترین لہذا تم کبھی بھی شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا فلا تکونن تم نہ ہونا من الممترین شک کرنے والوں سے کبھی بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شک ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے ہمارا تو ایمان ہے حضور کو شک ہو ہی نہیں سکتا کیا بتایا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے امت کو کہا جا رہا ہے جتنے بھی چاہے امت دعوت ہو چاہے امت اجابت ہو امت دعوت جن کو دعوت دینی ہے کفار اور امت اجابت جو ایمان لا چکے ہیں ٹھیک ہے تو کسی کوئی بھی اس میں شک نہ کرے پہلی کتابوں کو دیکھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اس میں موجود ہیں نبی آخر الزمان کی پوری کی پوری علامتیں جو پہلے پڑھتے رہے ان کو بھی معلوم تھا ساری کی ساری علامتیں موجود تھیں تو اس میں تو شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے گنجائش ہی نہیں بالکل ٹھیک ہے ولا تکون من الزین کزبو کس اللہ ولا تکون پھر ہرگیز نہ ہونا ٹھیک ہے نہ ہونا من الزین ان لوگوں میں سے کس ضبوبی اللہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا من الخاسرین ورنہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہوں نے گھاٹے کا سودا کیا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں میں سے کبھی نہ ہونا ورنہ تم کس میں سے ہو جاؤ گے گھاٹے کا سودا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے ان نل لذینہ حق کام لا متوبال ان الزین بے شک الزین جن لوگوں کے بارے میں حقت علیہ کلی مت ربی کا کلیمت ربی کا جن لوگوں کے بارے میں تمہارے رب کی بات طے ہو چکی ہے حقت علیہ ان کے بارے میں طے ہو چکی ہے کلیمت کا تمہارے پروردگار کی بات ٹھیک ہے کیا بات لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں طے کر دیا ہے وہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بات طے کر دی ہے تو وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے ولو جا کیا کلو آیا ولو اگرچہ اگرچہ جا اتم کلو آیاتین کے ان کے پاس ہر قسم کی نشانی ان کے سامنے آ جائے جا تم کلو آیاتی ہر قسم کی نشانی بھی ان کے سامنے آ جائے تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے العلیم یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں یعنی ایمان لائیں گے کب لائیں گے دردناک عذاب جب سامنے آئے گا نا تو پھر ایمان لائیں گے دیکھیں نا فرون جیسا جو اپنے آپ کو کیا کہتا تھا کہ میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں ٹھیک ہے نا باقی چھوٹے چھوٹے سے معبود ہیں میں بڑا معبود معذب بلّہ ٹھیک ہے تو وہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرتا تھا تو جب موت نے پکڑا نا تو اس وقت فوراً اس نے کہا کہ میں بھی ایمان لے آیا جس وقت بنی اسرائیل ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے خود بخود توحید کا اقرار کر رہا ہے تو ایسے ہی یہ لوگ بھی کبھی ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ درناک عذاب کو دیکھ نہ لیں یہ تو ساری بات ہو چکی تھی آگے دیکھیے پھر حضرت یونس السلام کے ساتھ شروع ہونے لگا وہ کیا فلولا کانت کریا تم فلولا کانت کریا کہتے ہیں بستی کو ٹھیک ہے کریا کیسے کہتے ہیں بستی کو آمنت سے مراد کیا ایمان لانے والی یعنی یہ واحد مونس کا ہے ٹھیک ہے واحد مونس کا سیکھا کریا بستی کو کہتے ہیں آمنت ٹھیک ہے کشف نا کا مطلب ہوتا ہے کہ دور کرنا ٹھیک ہے نا دور کرنا کشف نا کا مطلب کھول دینا کشف جیسے آپ لفظ کشف ہو گیا جی بزرگ کشف ہوتا ہے کیا مطلب کہ ان کے وہ پردے ہٹا دیے جاتے ہیں کچھ چیزیں ان کو معلوم ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو کشف نا سے مراد کیا ہے کہ ہم نے کھول دیا یا ہٹا دیا متنااہم ہوں کہ اس سے کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ لطف اٹھانا ٹھیک ہے نا ہوں ہے مطلب لطف اٹھانا یا تمتو نفع اٹھانا ٹھیک ہے تمتو کا مطلب ہوتا ہے نفع اٹھانا حج تمتو ٹھیک ہے حج حج کے اندر بھی ہوتا ہے حج کران حج تمتو ہوا کرتا ہے تمتو وہ حج ہوا کرتا ہے کہ جس کے اندر کیا ہوتا ہے عمرہ بھی آپ کرتے ہیں اور آپ حج بھی کرتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد عمرے کا احرام کھول دیتے ہیں تو کچھ دن آپ نفع اٹھاتے ہیں احرام کی پابندیاں آپ سے اٹھ جاتی ہیں اس لیے کہتے ہیں حج تمتو ٹھیک ہے یہ ایک لفظ اس سے ملتا جلتا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو یہ بھی الفاظ خاصا پتا چلتے رہنے چاہیے تمتو نفع سے ہے ٹھیک ہے تو مت ہوں وہی والا جو ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہے اب یہ دیکھیے اس کو فلولہ فلولا کانا کر گیا تم آمنت بھلا کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی فلولا کیوں نہ ہوئی کانا کر گیا تم کہ ایسی بستی کیوں نہ ہوئی آ ایمان لے آتی فنفا ہا کہ اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچا سکتا کوئی اس کو فائدہ پہنچا ہے نا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بستی بھی ایسی نہیں ہوئی کہ اس کے ایمان نے اس کو فائدہ پہنچایا ہو عذاب دیکھ دیکھ لینے کے بعد عذاب جب دیکھ لیا تو بس ایمان بند ہو گیا یعنی ایمان نہیں لا سکتے اللہ قوم یونسا البتہ صرف یونس کی قوم اللہ قوم یونسا مگر صرف یونس السلام کی قوم نے عذاب کو دیکھنے کے باوجود جب توبہ کی تو ان کو کیا ہوا ان کے ایمان نے ان کو نفع پہنچایا لما آمنو جب وہ ایمان لے آئے لما آمنو جب وہ ایمان لے آئے کشف نہ انہم عذاب الخذ خزی فی الحیات دنیا تو ہم نے دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے اٹھا لیا کشفنا اٹھا لیا ان سے عذاب الخزی کس کا رسوائی کا عذاب فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں وہ متانا اور متانا ہوں اور ان کو ایک مدت تک زندگی کا لطف اٹھانے دیا متانا ہوں اور ان کو جمع متکلم کا سیکھا مت ہوں کہ ان کو زندگی کا یعنی زندگی کا لطف آنے کا ان کو موقع دیا اس کے بعد زندہ رہے تھے بعد میں بھی حضرت علیہ السلام دوبارہ واپس آئے اور یہ زندہ رہے اور انہوں نے ایمان لے آئے تھے یہ قوم تو سوائے حضری السلام کی قوم کے باقی کسی کو بھی عذاب دیکھنے کے بعد کسی بستی کو بھی اس ان کے ایمان نے فائدہ نہیں پہنچایا سوائے حضرت علیہ السلام وہ میں نے آپ کے سامنے دو تفسیریں رکھ دی تھی بس وہ تفسیر کر لیجئے کہ ابھی پوری طور پہ عذاب آیا نہیں تھا صرف عذاب کی نشانیاں آئی ٹھیک ہے اس میں کوئی اشکال نہیں رہتا آدمی کو ولو شاہ ربو کا ولو شاہ ارب کا اور اگر تمہارا یعنی اگر تمہارا پروردگار چاہتا لآمن من فی الارض کل جمیا تو روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب ایمان لے آتے لنا تو ایمان لے آتے من فی الارض جو کچھ زمین میں کل تمام کے تمام جمیا جمیا کا مطلب یہ کیا ہے تمام کے تمام لوگ ایمان لے آتے جمین کل بھی ایک ساتھی نے پوچھا تھا ادراک کے اندر یہ حال واقعہ ہوتا ہے میں اس وقت میں نے بتایا تھا طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن اس وقت بھی ذہن بالکل کام نہیں کر رہا تو میں اس وقت بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ میں دیکھ کے بتا دوں گا جمین مجتمعینہ کے معنی میں ہو کر مجتمعینہ اس میں فائل کے معنی میں ہو کر حال واقعہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جمین زیادہ ترکیب میں ایسا ہی ہوتا ہے جمین مجتمعین کے معنی مجتمع اجتماع اجتماع مجتمع ٹھیک ہے تو مجتمعین کے معنی میں ہو کر حال واقع ہوتا ہے ترکیب کے اندر ٹھیک ہے تو کل بھی وہ بتایا تھا جن ساتھیوں تو کل میں نے وہی وہ وہ کر رہا تھا تو ان کو بھی بتا دیجیے گا جمین حال واقع ہوتا مجتمینا کے معنی میں ولو شاہ اور ابو کا اگر اللہ چاہتا لا منا تو ایمان لے آتے منفل اب جو بھی ہیں زمین میں کون منفل کل جمی یعنی تمام کے تمام لوگ ایمان لے آتے ٹھیک ہے تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرو گے ایسا انتا کیا تم ٹکرے ہوں ناسا کہ تم زبردستی کرو گے لوگوں پر حتہ یا کنو تاکہ وہ سب مومن بن جائیں تو تاکہ تم سب مومن بن جائیں یعنی تم نہیں کر سکتے زبردستی کسی کو ایمان نہیں لا سکتے ہو ہمارا کام ہے سمجھانا یعنی ہر ایک کا کام یہ ہے سمجھانا ہمارے ذمے زبردستی کرنا ہمارے ذمہ نہیں ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسلام زبردستی سے پھیلا ہے غلط بالکل غلط تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا اسلام ہے اسلام نے ٹھیک ہے جہاد ہوا ہے لیکن اسلام پھیلا مسلمانوں کے اخلاق سے اور مسلمانوں نے جس طریقے سے کام کیا لوگ ہوا ہے یہ کفار وہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جی یہ لوگ زبردستی مسلمان کر دیا کرتے تھے زبردستی مسلمان کروانا مار دیتے تھے نہ مسلمانوں نے کبھی کسی کو کہا تھا جزیا دے دو ٹھیک ہے ہم تمہیں یہ جہاد ہوتا رہا جہاد کی ضرورت ہر قیامت تک ہوتا رہے گا یہ بھی یاد رکھیے گا یہ بھی نہ کہیں کہ جی اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے جہاد کی ضرورت نہیں ہے بس نہ قیامت تک جہاد رہے گا یاد رکھیں ٹھیک ہے تو قیامت تک جہاد رہنا ہے اور وہ رہے گا اور اس سے اسلام جو پھیلا ہے مسلمانوں کے اخلاق سے پھیلا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے شکراسا کیا تم لوگوں پہ زبردستی کرو گے حتیٰ یقین مومن مومنی یہاں تک کہ وہ تمام تمام سب مومن بن جائیں ایسا نہیں ہوگا آپ آپ کا کام ہے سمجھائیں لوگ مانیں گے جو شریر لوگ ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا جو شریر ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا تاکہ وہ اپنی شرارتیں چھوڑ دیں وما کان علی نفسن اللہ بزن اللہ وما کان علی نفسن اور کسی بھی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ انت اللہ کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر مومن بن جائے انہوں نے کہا تھا نا خلاصے میں کیا بات کی تھی کبھی اپنے ایمان کے اوپر اکڑ نہ ہو اللہ کا شکر ہو ہمارا کمال نہیں تھا اللہ نے ہم ہمارے اوپر فضل فرمایا کہ ہمیں مومن گھرانوں میں پیدا کر دیا یا ایمان کی توفیق دے دی وما کان علی نفسن اور کسی بھی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ان اللہ کی اجازت کے بغیر مومن بن جائے ویج الرسا الدین اللہ اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان پر گندگی مسلط کر دیتا ہے ویج الرسا اللہ مسلط کر دیتا ہے رسا گندگی اللہ ان لوگوں پر لا یا جو عقل سے کام نہیں لیتے اپنی عقل سے کام نہیں لیتے خود ایمان سے بھاگتے ہیں پھر اللہ کیا کر دیتا ہے ان کے اوپر اللہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اللہ ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے گندگی کو خود اپنے کے کی وجہ سے کلین ضرور اے پیغمبر ان سے کہو ان ضرور یعنی یہ ان ضرور تھا پھر جب ملا تو پھر ہوگا ان سے کہو یعنی اے پیغمبر ان سے کہو ان ضرور ذرا نظر دوہراؤ ماضا ول اب کہ آسمانوں اور زمین میں کیا چیزیں ہیں ماضا کہ کیا ہے کس سماوات آسمانوں میں اور زمین میں وما تغن الآیات قوم لا تغنی کا مطلب ہوا کرتا ہے ٹھیک ہے نا تغنی کا مطلب کیا ہوگا کہ یعنی اسے نا استغنا جیسا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں استغنا ٹھیک ہے غنی جیسا لفظ لفظ ہے غنی یہ سارے لفظ میں نے کہا نا مادے کو آپ پہچانیں گے نا تو لفظ جتنے مختلف باب بھی ہوتے رہیں گے آپ کو فوراً سمجھ آنا چاہیے غنی کا جس طرح لفظ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ باب مختلف ہوتے جاتے ہیں لیکن مادہ ایک ہی چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ بتایا یہاں پہ یہ جائے گا جو لوگ ایمان لانا نہیں ہے نا تو یہ جتنی بھی قرآن آسمانوں اور زمین کے اندر جو آیات ہیں اور یہ جو نصیحتیں ہیں ٹھیک ہے نظیر کیا ہوتا ہے نظیر ڈرانے والا ٹھیک ہے نا نظر سے مراد کیا ہوگا کہ جو آگاہ کرنے والی چیزیں ہیں یہ ان کے کسی بھی کام نہیں آئیں گی ترجمہ دیکھیے وما کل آپ کہہ دیجیے کل کہ تم ذرا نظر دڑاؤ ماں سا سماوات کہ آسمانوں اور زمین میں کیا چیزیں ہیں وما تخ نیل آیا تو وہ نظر ان لا یؤمنون لیکن جن لوگوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے ان کے لیے ان کے لیے نشانیاں الیات سے نشانیاں و نظر اور آگاہ کرنے والے نظر سے مراد ہے آگاہ کرنے والے پیغمبر کچھ بھی کارآمد نہیں ہوتے جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کو یہ نشانیاں بھی کچھ فائدہ نہیں دیں گی وہ نظر اور جو پیغمبر نذیر کسے کہتے ہیں نذیر ڈرانے والا تو پیغمبروں کے لیے لفظ استعمال نظیر کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نظیر کا نام حضور کا بھی نام نظیر ٹھیک ہے پیغمبروں کے لیے بھی نظیر تو یہ کیا آتی ہے جمع آتی ہے ٹھیک ہے جمع نذیر کی جمع کیا آتی ہے نزو تو آگاہ کرنے والے پیغمبر اور یہ نشانی ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں فہل یان تذیرون اللہ فہل یا تذیرون بھلا بتاؤ یت تذیرون فہل فہل کا مطلب ہے کہ کیا تذیرون کہ یہ فہل پھل یا کہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں اللہ مسل ایام الزین خلو من قبل اللہ مسل ایام الزین خلو من قبل بھلا بتاؤ کہ یہ لوگ اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس طرح کے دن یہ بھی دیکھیں فہل یعنی فہل جانتا ضرور کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اللہ مگر مسل الزینہ مسل ایام ان لوگوں کی طرح یعنی ان دنوں کی طرح ایام الزینہ ان لوگوں کے دنوں کی طرح خلو من قبل جو ان سے پہلے گزر چکے یعنی جس طرح پہلے لوگوں پر عذاب آ چکا تو کیا یہ بھی اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی عذاب آئے گا تو ہم ایمان لائیں گے حل یا تذیرونا بھلا یہ بتاؤ کہ یہ لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں یعنی ایمان لانے میں اللہ مثل ایام الزینہ خلو من قبل جیسے ان لوگوں سے پہلے لوگوں نے جو دیکھا تھا اس طرح کل آپ کہہ دو فن اچھا تم انتظار کرو ان ماں کو من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں تم عذاب کا انتظار کر رہے نا تو میں بھی انتظار کرتا ہوں پھر تم ایمان نہیں لاتے نا پھر جب اللہ کا عذاب آئے گا پھر تم لوگوں کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا سما نجی ٹھیک ہے سما نجی رسو لنا ولدین آمن کزالی کا سما نجی پھر جب عذاب یعنی آ جاتا ہے تو ہم اپنے پیغمبروں کو اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں نجی رسول تو ہم بچا لیتے ہیں اپنے پیغمبروں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ٹھیک ہے نا تو ان کو ہم نجات دے دیتے ہیں کزالکا حقن علینا کزالکا اسی طرح حقن علینا ننجل مومنین اسی طرح ہم نے یہ بات اپنے ذمے لے رکھی ہے کہ ہم تمام مومنوں کو بھی نجات دیں گے اسی طرح حق کا نالینا یہ بات ہمارے ذمے ہے ننجل مومنین کہ ہم مومنین کو بچائیں گے ٹھیک ہے نا یعنی ہم مومنین جو ایمان لانے والے ہیں ان کو ہم نجات دے دیں گے جو مومن ہوں گے ان کی بخش ہو جائے گی اور یہ اس کے اندر یہ آخری آیت تھی اس کو میں دوبارہ کر دوں گا ٹائم تھوڑا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اس وجہ سے میں جلدی کیا آدھے گھنٹے میں ہم نے کرنا تھا ٹھیک ہے اس سے جلدی جلدی میں نے تھا کہ ایک رکو ہو جائے تو آج ایک رکو ہو گیا ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر کلاس ایک منٹ کلاس جوائن کیا بغیر اجازت کے تو آپ مجھے انفارم کرنا مجھے فارم فل کرنا ہے ٹھیک ہے ہاں، دیکھیں ہماری ایک ساتھی نے پوچھا کہ جی اجرا کی کلاس وغیرہ کے حوالے سے کیا فارم ہے کیا فیس ہے دیکھیں ہمارے ہاں جو بھی وہ چل رہا ہوتا ہے اس کی نہ کوئی فیس ہوتی ہے فارم آپ یوں کریں کہ اگر آپ نے وہ کرنا ہی ہے دراصات دینیا کرنا چاہتے ہیں تو دراصات دینیا کے لیے القدر ویب سائٹ ہے القدر یہ ادھر یہاں پہ نا نور ایمان بھائی یا کوئی ایک وہ ویب سائٹ کا جو نا وہ پیسٹ کر دیجیے گا تو تاکہ جو ساتھی اس سائٹ پہ جا کر اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیں وہاں پر رجسٹر کروا لیں فیس وغیرہ ہماری کوئی نہیں ہوتی فیس کوئی نہیں ہے سر ادھر کی کلاس وغیرہ فیس کچھ بھی نہیں ہے باقی جو ہے یہ جمیان تاکید تاکید کیوں نہیں تاکید وہ نہیں ہے تاکید کے کچھ الفاظ آتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ جمیان کا بھی ایک پوچھا ساتھی ٹھیک ہے یہ میں ان کراؤں گا آپ کو جمیان کے بارے میں جمین کیا بنتا ہے کچھ تراکیب کے الفاظ آپ کو بتاؤں گا جو تراکیب میں ہمیشہ کیا آتے ہیں جیسے کہ وہ دہو کا لفظ آتا ہے واہ دہو کا لفظ واہ دہو کا لفظ ہمیشہ حال بنتا ہے منفردن کے اس کے اوپر پرانے پاک کے اندر ٹھیک ہے سبحانہ کا لفظ آئے گا سبحانہ کا لفظ آتا ہے قرآن پاک میں تو آنکھیں بند کر کے میں ہمیشہ یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ آنکھیں بند کر کے سبحانہ کا لفظ آئے تو اس کو مقبول مطلق بنانا ہے ٹھیک ہے نا سب تو سبحانا یعنی سب تو سبحانا ٹھیک ہے تو یہ سبحانہ کا لفظ کیا بنتا ہے مقبول مطلق بنا کرتا ہے تو ان شاء اللہ تراکیب کچھ کرواؤں گا آپ کو کہ یہ جو ہے نا جو اجرا کی کلاس کے اندر انشاءاللہ اللہ ہوں گی یہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ پریشان نہ ہو ساتھی میں ان شاء اللہ وہ بتاتا جاؤں گا ان شاء اللہ جتنی بھی ہوگی باقی ساتھی بھی کوشش کریں سر کی کلاس ضرور پڑھیں آپ لوگ سر کی کلاس ہوگی اور ترجمے میں بھی جو بات نہ سمجھ آئے پوچھ لیا کریں آج میں تھوڑا سا آخر میں تیز ہوا ہوں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا تیز ہوا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے افسر کی کلاس میں آتے رہیں سخت میں آتے رہیں ٹھیک ہے سخت میں آتے رہیں جو بھی ہوئے اور سب کو میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے یاد رکھیں کہ سب کی سب کے اندر ٹھیک ہے تیز تو نہیں تھا آخر میں مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے تھوڑا سا تیز کیا اس وجہ سے ذرا میں ساتھیوں کو کوشچن ہے اس وجہ جواب دے رہا ہوں کہ سر کی کلاس میں ضرور آیا کریں سارے ساتھی چاہے آپ جو مرضی پہلے پڑا ہوا ہے آپ سمجھنے میں سیگا پکڑ بھی سکتا ہوں جس طرح بھی ہے لیکن سر میں آپ آئیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا بہت زیادہ آپ دیکھیں گے ان شاء اللہ آپ کو کچھ اس کے اندر وہ چیزیں بتاؤں گا جو میں نے سازن سیکھی تھی کچھ اس کی ٹپس ہوتی ہیں کس طریقے سے سیگے کے اندر اور کس طریقے سے وہ بنتی ہیں تعلیمات کیسے کی جاتی ہیں خاص طور پہ ان شاء اللہ آپ جب ناقص کے سیگے آئیں گے پھر آپ کو ان شاء اللہ پتا چلے گا کہ ناقص اس طریقے سے میں نے پڑھا ہوا ہے وہ ان شاء اللہ مجھے اساتذہ نے نہیں میرا تو کوئی وہ نہیں ہے مجھے اساتذہ ایسے اللہ کے فضل سے مل گئے تھے جو اپنے کے کے سر ماہر ترین استاد ہیں ماہر ترین لوگوں میں سے ایک مولانا حسن صاحب لاہور کے اندر ہی مولانا حسن صاحب امام الصرف ون ناحب کے نام سے مشہور ہیں لاہور کے اندر امام الصرف ون ناحب ان سے پڑھا اور مانکوٹ کے مولانا شرشاد صاحب تو یہ دونوں اپنے زمانے کے بہت بڑے ان میں سے رہے مولانا شرشاد صاحب کا تو انتقال ہو چکا ہے لیکن تو ان کی وجہ سے کچھ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے تھوڑی بہت شکر ہے کہ سرف کے اندر کچھ ایسی چیزیں حاصل ہو گئیں لیکن اللہ کی توفیق سے ہوا میرے سازہ کی دعا